حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی آپ کو صاحب ہو گیا آپ نے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سینتیس